And then we will about but about see how we can maintains how we can maintain today response redirection we so the can redirect our response and this response redirection can can be done two different ways we can send a redirect or we can send a a redirect to an error page ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ہمارے جو رسپانس ہے جب وہ آتا ہے تو ہم اسے کسی ایک H T M L page پہ ریڈائریکٹ کر سکتے تھے اور اگر کوئی ایرر آئے تو وہاں پہ ہم نے ایرر کوڈ بھی ڈسپلے کر کے دیکھا تھا beside that we also discuss about the request dispatching thing We discussed that once we receive a request, we can dispatch it to another servlet, to another page with a dynamic content. کیونکہ ابھی ہم نے جی ایس پیز وغیرہ ڈسکس نہیں کیا تو ابھی میں یہاں پہ اپنے ڈسکشن کو سرولیٹ تک محدود رکھوں گا so we also discuss that how we can dispatch our request to different pages and there are two of request dispatching one is forward and other one is include today we will see different examples different code segments that will show the difference between, that will show you the difference between the include and the forward thing. Before we proceed to the uh, code, I want to tell you that if we use the include method, the output of the second servlet, it gets included into the input, uh, into the output of the first servlet. So we've got servlet 1. We include the output of the second servlet inside servlet 1's output, and we send it back to the client using servlet number 1. And if you use a forward method from servlets make this concept clear mind so you can see view get include diagram view on the left since our request H T P request to servlet number is processed on servlet 1 and during this process servlet 1 calls servlet 2 using the include method. This include as you can see takes in request and response as a parameter. So, so servlet 1 پہ ہمیں HTTP request اور HTTP response ملے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ سرولیٹ 1 کے اندر یا سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس ڈو پوسٹ اور ڈو گیٹ کا میتھڈ ہوتا ہے اور اس میں H T D P request اور H T P servlet response کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایز اے پیرامیٹر پاس ہوتے ہیں تو سرولیٹ ون پہ جو ہمیں ریکویسٹ اور ریسپانس کے آبجیکٹس ملے تھے وہ آبجیکٹس ہم نے فارورڈ کر دیے ہیں سرولیٹ ٹو پہ یہاں پہ سرولیٹ ٹو اس ریسپانس آبجیکٹ کو یوز کر کے اپنی آؤٹ پٹ جو ہے اس کا جو پرنٹ رائٹر آبجیکٹ تھا اس آؤٹ پٹ کو انکلوڈ کرے گا سرولیٹ ون کے آؤٹ پٹ کے اندر اور یہاں پہ سرولیٹ ٹو کی پروسیسنگ ختم ہو جائے گی So return from include as you can see on the top will take us back to servlet 1. یہاں پہ servlet 1 نے اگر کوئی further processing کرنی ہوگی تو وہ processing کرے گا اور اس کے بعد جو HTTP response ہے وہ واپس چلا جائے گا ہمارے client کو. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سرولیٹ 2 کی پوری کی پوری آؤٹ پٹ سرولیٹ کے اندر انکلوڈ ہو رہی ہے اور سرولیٹ 1 جو ہے وہ واپس آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہا ہے کلائنٹ کو ہمارے تو سرولیٹ ٹو ایک انٹرمیڈیٹ قسم کی آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے جو کہ سرولیٹ ون کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سرولیٹ ون کے اندر سرولیٹ ٹو کی آؤٹ پٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس آؤٹ پٹ کو کلائنٹ تک ڈسپلے کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم ایک کوڈ ایگزامپل کے اندر اس کو دیکھیں تاکہ یہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو سکے اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ ہے جو ہمارا پروجیکٹ ہم نے اپنی آئی ڈی کے اندر بنایا ہے جس کا نام ہے انکلوڈ ایگزامپل اس پروجیکٹ کے اندر دو سرولیٹس ہیں my servlet and include servlet جو مائی سرولیٹ ہے یہ ہمارا پہلا سرولیٹ ہے جس کو ڈائریکٹلی ریکویسٹ جاتی ہے اور مائی سرولیٹ کے اندر سے ریکویسٹ آگے جاتی ہے فارورڈ ہوتی ہے انکلوڈ سرولیٹ کو اس کی آؤٹ پٹ مائی سرولیٹ کے اندر ایڈ ہوتی ہے اور مائی سرولیٹ سے ریسپانس واپس جاتا ہے کلائنٹ کو تو مائی سرولیٹ وہ پہلا سرولیٹ ہے جو ہٹ ہوگا جب ہم اس ایپلیکیشن کو چلائیں گے مایا سرولیٹ کے اس وقت ہم آپ کے سامنے پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب یہ آئی ڈی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ڈی کے اندر ڈو گیٹ اور ڈو پوسٹ کے دونوں میتھڈ کے اندر سے پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کو کال بھیج دی جاتی ہے تاکہ یوزر کی ریکویسٹ چاہے گیٹ کے میتھڈ کے تھرو آئے چاہے وہ آئے پوسٹ کے میتھڈ کے تھرو ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ میں سے جو بھی میتھڈ وہاں پہ چلے گا ان دونوں میں سے پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ کال ہو جائے گا اور ہمارے لیے یہ فرق نہیں پڑے گا کہ یوزر نے ہمیں کس میتھڈ کے تھرو ریکویسٹ بھیجی تھی تو پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے رسپانس کی کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کی ہے یہ ابھی آج ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے ڈفرینٹ ٹائپس کے آپ نے رسپانس کے ہیڈر سیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ہیڈر ہی ہے اس کے بعد ہم نے اپنا پرنٹ رائٹر کا آبجیکٹ بنایا ہے آؤٹ جو ہے ریسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کر کے اسٹیپ سے آپ فیملیئر ہیں یوزر تک کوئی بھی ڈیٹا بھیجنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ریسپانس ایک گیٹ رائٹر جو ہے وہ لینا پڑتا ہے اور اس رائٹر کو ہم ایک ویریبل میں ریفر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر آپ دیکھیں تو ہم نے ایچ ٹی ایم ایل اپنی اسٹارٹ کی ہے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہمارا باڈی کا ٹیگ ہے اور باڈی کے اندر ہم نے لکھا ہے اسٹارٹ آف انکلوڈ ریکویسٹ یہاں پہ آؤٹ ڈاٹ فلش کر دیا گیا ہے یہ آؤٹ ڈاٹ فلش اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی آپ ایچ ٹی ایم ایل بنا چکے ہیں جتنی آؤٹ پٹ آپ لکھ چکے ہیں یہ اسٹریم میں اپنی پراپر پلیس پہ چلی جائے اگر آپ آؤٹ ڈاٹ فلش یہاں نہیں کریں گے تو کئی دفعہ جو آپ کی آؤٹ پٹ کا آرڈر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتا ہے یہاں پہ اسپیسیفکلی آرڈر کے مکس اپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارشلی آؤٹ پٹ ایک سرولیٹ میں سے جنریٹ ہو رہی ہے جو کہ مائی سرولیٹ اور پارشلی آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سرولیٹ میں سے جنریٹ ہو رہی ہے جس کا نام ہے انکلوڈ سرولیٹ تو یہاں تک جہاں پہ ہم نے اسٹارٹ آف انکلوڈ ریکویسٹ لکھا ہے یہاں تک ہمارا سرولیٹ ون کی پروسیسنگ ختم ہوئی ہے یعنی کہ مائی سرولیٹ کی پروسیسنگ یہاں پہ بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے اور ہم نے اپنی جتنی آؤٹ پٹ بنائی تھی اس کو فلش کر دیا ہے اب یہاں سے ہم چلیں گے اپنے دوسرے سرولیٹ کے اوپر جس کا نام ہے انکلوڈ سرولیٹ انکلوڈ سرولیٹ پورا رن ہوگا اور اس کی آؤٹ پٹ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کرتے ہیں servlet servlet context context equals to get context ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جتنے بھی سرولیٹس ہمارے رن ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک آبجیکٹ کے اندر رن ہو رہے ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے سرولیٹ کانٹیکسٹ جس کے پاس ان سے ریلیٹڈ کافی انفارمیشن ہوتی ہے انیشلائزیشن کی انفارمیشن ہوتی ہے پاتھ انفارمیشن ہوتی ہے ڈفرنٹ ٹائپ کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اور سرولیٹ کانٹیکسٹ کو ہم اپنے سرولیٹ کے اندر ایک گیٹر کے تھرو لے سکتے ہیں گیٹ کر سکتے ہیں اور اس گیٹر کا نام ہے گیٹ سرولیٹ کانٹیکسٹ تو گیٹ سرولیٹ کانٹیکس کا میتھڈ جو ہے ہمیں ایک سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ جو ہمارا ایسوسیٹ سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ ہوتا ہے وہ ریٹرن کرتا ہے اس آبجیکٹ کا method context dot get request dispatcher یہ جو کانٹیکسٹ آبجیکٹ ہمارے پاس آیا ہے اس کا گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنے اس سرولیٹ کا relative U R L pass کر رہے ہیں جس کو ہم نے کال کرنا ہے جہاں پہ ہم نے یہاں سے آؤٹ پٹ کو آگے بھیجنا ہے یہاں سے کال کو آگے بھیجنا ہے اپنی ریکویسٹ کو آگے بھیجنا ہے اور اس سرولیٹ کا نام ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انکلوڈ سرولیٹ یہ جو سلیش انکلوڈ سرولیٹ ہے یہ ویسے ہی نام دیا گیا ہے جیسے کہ web dot X M L میں اس کی میپنگ کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ web dot X M L کی جو فائل ہوتی ہے اس میں ہم سرولیٹ کی میپنگ کرتے ہیں اور یہ میپنگ وہاں پہ ڈیفائن ہے تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں وہ ریکویسٹ جو کہ یوزر نے مائی سرولیٹ پہ بھیجی تھی اس ریکویسٹ کو ہم ایک اور سرولیٹ کے اوپر بھیج رہے ہیں ایک اور سرولیٹ کے اوپر ڈسپیچ کر رہے ہیں اور ڈسپیچنگ کے لیے ہم جو میتھڈ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ میتھڈ ہے انکلوڈ کا میتھڈ تو آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کال ہے ریکویسٹ ڈسپیچر کا آبجیکٹ آر ڈی جو ہمارے پاس ہے آر ڈی کے اوپر انکلوڈ میتھڈ کی کال ہے تو ریکویسٹ کو آپ دو طریقوں سے ڈسپیچ کر سکتے ہیں آپ ریکویسٹ کو فارورڈ کر سکتے ہیں آپ ریکویسٹ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر سکتے ہیں فارورڈ کے طریقے سے اور ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر سکتے ہیں انکلوڈ کے طریقے سے تو یہاں پہ ہم جو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں وہ انکلوڈ کا ہے اور انکلوڈ کو آپ دیکھیں کہ ہم دو ویریبل پاس کر رہے ہیں ریکویسٹ کے اور ریسپانس کے یہ دونوں ویریبلس وہی ویریبلس ہیں جو کہ پروسیس ریکویسٹ کی ٹاپ پہ ایز اے پیرامیٹر ہمیں ریسیو ہوئے تھے H T P servlet request type کا ویریبل تھا ریکویسٹ اور H T P servlet response type کا ویریبل تھا ریسپانس تو جو ویریبلس ہمیں ٹاپ پہ ریسیو ہوئے تھے ریکویسٹ اور ریسپانس کے وہ ویریبلس ہم نے آگے بھیج دیے ہیں اب ہوگا یہ کہ جس سرولیٹ کو یہ ریکویسٹ اسپیچ کی ہے اس کیس میں جیسا کہ وہ سرولیٹ ہے انکلوڈ سرولیٹ وہاں پہ یہ ریکویسٹ پہنچ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ریکویسٹ اور ریسپانس دونوں پیرامیٹرس تھے ہمارے وہ بھی فارورڈ کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریکویسٹ ہمیں یہاں پہ ریسیو ہوئی تھی وہی ریکویسٹ آگے چلی گئی ہے تو یہاں پہ جو ریکویسٹ میں سے اگر ہم کچھ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے جیسا کہ ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے فارم کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا تھا کسی ایک ایگزامپل میں ہماری تو وہ ہم دوسرے سرولیٹ کے اوپر جا کر بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اسی سرولیٹ کا رسپانس آبجیکٹ بھی دوسرے سرولیٹ تک چلا گیا ہے تو وہ جو آؤٹ پٹ اپنی بنائے گا وہ اسی رسپانس آبجیکٹ کے پرنٹ رائٹر والے پارٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کیا تھا جس نے ہمیں ایک رائٹر ٹائپ کا آبجیکٹ دیا تھا جس کو ہم نے آؤٹ ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کیا تھا تو یہ وہی ریسپانس eh, کا آبجیکٹ آگے چلا گیا ہے اور اگر ہم اسے دوبارہ وہاں پہ جا کے رائٹر گیٹ کریں گے یہ وہی اسٹریم ہمیں ملے گی جو کہ اس سرولیٹ کے اندر ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں یہ تین لائنیں جب آپ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے سرولیٹ پہ پہنچ چکے ہیں آئیے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ انکلوڈ سرولیٹ میں کیا ہو رہا ہے انکلوڈ سرولیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ہم یہاں پہ ریکویسٹ اور رسپانس ہم نے ریسیو کیا ہے پروسیس ریکویسٹ کے اندر اچھا جب آپ نے ریکویسٹ بھیجی ہوگی مائی سیولیٹ پہ تو وہ جس میتھڈ سے ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے جس میتھڈ کو کال کیا ہوگا آپ کی ریکویسٹ نے یا آپ کی ریکویسٹ جس میتھڈ سے بھی مائی سیولیٹ پہ آئے ہوگی اسی میتھڈ کے تھرو وہ اس پہ بھی آئے گی انکلوڈ سیولیٹ پہ بھی آئے گی اور کیونکہ ہماری آئی ڈی جو ہے وہ دونوں میتھڈ کے اندر سے پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ کال کر لیتی ہے تو یہاں بھی ہم پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ کو لکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو ریسپانس آبجیکٹ جو ہمیں ریسیو ہوا ہے اس کا ہم نے دوبارہ سے گیٹ رائٹر لیا ہے اور وہ پرنٹ رائٹر ٹائپ کے آؤٹ میں رکھ لیا اب یہ اسٹریم ایکزیکٹلی وہی اسٹریم ہے جو کہ مائی سرولیٹ میں ہمارے پاس تھی یعنی کہ ہم اس میں آؤٹ ڈاٹ پرنٹ یا جو بھی کریں گے یہ اسی آؤٹ پٹ کا پارٹ بن جائے گا جو کہ مائی سرولیٹ کے اندر آؤٹ پٹ ہم نے جنریٹ کی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ یوز کیا ہے مارک اور یہ ٹیگ جو ہے اسکرال کرواتا ہے ٹیکسٹ کو اور اس میں ہم نے لکھ دیا ہے آئی ایم انکلوڈیڈ تو اب یہ آؤٹ پٹ جو ہے ہماری مائی سیولیٹ کی آؤٹ پٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گی یہاں سے ہم واپس آتے ہیں مائی سیولیٹ میں تو جب آر ڈی ڈاٹ انکلوڈ کی لائن ایگزیکیوٹ ہوگی تو جو ہمارا انکلوڈ سرولیٹ تھا وہ پورا پروسیس ہو جائے گا اس کی آؤٹ پٹ ہماری آؤٹ پٹ میں ایڈ ہو جائے گی ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انکلوڈ سرولیٹ کے اندر آپ نے آؤٹ ڈاٹ کلوز کال نہیں کرنا ہے اگر آپ کا ارادہ مائی سیولیٹ کے اندر آ کے فردر آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن ہوا ہوا ہے آر ڈی ڈاٹ انکلوڈ کے بعد تو اس مطلب سرولیٹ کو جو انکلوڈ سرولیٹ تھا اس کی آؤٹ پٹ کو انکلوڈ کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پہ فردر آؤٹ پٹ کچھ بنا رہا ہوں تو اگر آپ کا ارادہ ایسا ہے کہ آپ مزید آؤٹ پٹ یہاں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس اپنے جو آؤٹ ٹائپ کی اسٹریم تھی پرنٹ رائٹر ٹائپ کی جو اسٹریم تھی اس کو وہاں پہ کلوز مت کر کے آئیے ورنہ اگر وہ ایک دفعہ کلوز ہو جائے گی تو فردر آپ آؤٹ پٹ یہاں نہیں بنا سکتے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہم نے نے انکلوڈ سرولیٹ کے اندر اس کو کلوز کلوز نہیں نہیں کیا تھا یہاں پہ آؤٹ ڈاٹ لکھا ہوا ہے تو جب ہم مائی سرولیٹ میں آتے ہیں تو ہم فردر اس کی آؤٹ پٹ بناتے ہیں مائی سرولیٹ کے اندر آ کے ہم نے اینڈ آف انکلوڈ ریکویسٹ لکھا ہے باڈی کا ٹیگ کلوز کیا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ کلوز کیا ہے اور اپنا آؤٹ ٹائپ کا جو ویریبل تھا پرنٹ رائٹر ٹائپ کا جو ویریبل تھا اس کو کلوز کر دیا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے اسٹارٹ آف انکلوڈ ریکویسٹ جو ہے یہ ہمارا مائی سرولیٹ میں تھا اور آئی ایم انکلوڈیڈ ہمارا انکلوڈ سرولیٹ کے اندر تھا اور اینڈ آف انکلوڈ ریکویسٹ جو تھا یہ ہمارا دوبارہ مائی سرولیٹ میں تھا تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو ریکویسٹ کو آپ ڈسپیچ کرتے ہیں دوسرے سرولیٹ پہ اگر ہم وہ انکلوڈ کے طریقے سے کریں تو دوسرے سرولیٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پہلے سرولیٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے اور پہلے سرولیٹ سے رسپانس کو جنریٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بھی ہم نے اگزامپل ڈسکس کی اس میں ہم نے انکلوڈ کو تھوڑا سا ڈسکشن میں دیکھا ہے انکلوڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سرولیٹ ون تھا سرولیٹ ٹو پہ ریکویسٹ کو ڈسپیچ کیا گیا سرولیٹ ٹو کی آؤٹ پٹ کو سرولیٹ ون کے اندر انکلوڈ کیا گیا اور سرولیٹ ون سے رسپانس واپس جنریٹ کیا گیا ریکویسٹ کرنے کا ایک اور میتھڈ بھی ہمارے پاس ہے اور وہ ہے فارورڈ کا میتھڈ فارورڈ کا میتھڈ جو ہے وہ انکلوڈ کے میتھڈ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس سینس میں ہے کہ انکلوڈ میں تو آپ نے جیسا دیکھا ہے کہ سرولیٹ ون سے ہم سرولیٹ ٹو پہ جاتے ہیں سرولیٹ ٹو کی آؤٹ پٹ سرولیٹ ون میں ایڈ ہوتی ہیں and then servlet one output back to the client جو ہمارے پاس فارورڈ کا میتھڈ ہے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ سرولیٹ ون سے ہم جاتے ہیں سرولیٹ ٹو پہ سرولیٹ ٹو پہ پروسیسنگ ہوتی ہے and then servlet two the output back to the client یعنی کہ سرولیٹ ون کی پروسیسنگ ہم ہولڈ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور پھر سرولیٹ ٹو پہ اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں اور وہاں سے آؤٹ پٹ کو جنریٹ کرتے ہیں فگر میں ذرا یہ بات دیکھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو فارورڈ کی ڈائگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پرسن ہے اس کی ایچ ٹی پی ریکویسٹ جو ہے وہ سرولیٹ ون کو جاتی ہے سرولیٹ ون میں ہم انیشلی کچھ پروسیسنگ کر کے اس ریکویسٹ کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اپنے سرولیٹ ٹو پہ فارورڈ کے اندر ہم ریکویسٹ اور رسپانس کا آبجیکٹ اسی طرح پاس کرتے ہیں جیسے ہم نے انکلوڈ کے میتھڈ میں کیا ہے اور سرولیٹ ٹو کے اندر پروسیسنگ کرنے کے بعد ہم جو آؤٹ پٹ ہے اپنا جو رسپانس ہے ایچ ٹی پی رسپانس وہ سرولیٹ ٹو سے جنریٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا فارورڈ کا جو تھا ریکویسٹ اسپیچنگ کا وہ میتھڈ تھا انکلوڈ اور فارورڈ میں یہ جو آپ کو ڈفرینس ہے یہ پتا چلا ہوگا بات یہ آتی ہے کہ ہم ملٹیپل سرولیٹس کے اندر کام کرنا کیوں چاہتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے کوڈ کو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں بیسک آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آپ نے جب سیکھی ہوگی اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ کلاسز میں اپنے پروگرام کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں پھر program becomes more maintainable more easy to write functionally وہ اچھا ہو جاتا ہے بعد میں ٹیسٹنگ اور ڈی بگنگ بھی اس کی آسان ہو جاتی ہے ہم اپنے پروگرام کو جب سرولیٹ بیس پروگرام بناتے ہیں اس کے بھی چھوٹے چھوٹے سرولیٹس میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک سرولیٹ پہ جو ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے اس ریکویسٹ کو آگے بھی بھیجیں کیونکہ ریکویسٹ میں ہمارے پاس کئی دفعہ بہت سارا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہوتا ہے جیسے کہ یوزر کے سارے پیرامیٹرس اگر کسی فارم سے ریکویسٹ آئی ہے تو اس فارم پہ جتنے بھی پیرامیٹرس دیے گئے ہیں وہ پیرامیٹرس بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آبجیکٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں تو ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا ایک ڈائنامک چیز سے دوسری پہ ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ ایک سرولیٹ سے جی ایس پی سے کسی جی ایس پی سے سرولیٹ پہ یہ ایک بہت ہی امپورٹینٹ ٹیکنیک ہے ڈسپیچ ریکویسٹ ڈسپیچ کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہم نے اب دوسرا میتھڈ کی ایگزامپل دیکھنی ہے وہ ہے فارورڈ کا میتھڈ ابھی جیسے کہ ڈسکس کیا کہ فارورڈ کا میتھڈ سرولیٹ سے ریکویسٹ لے گا اور دوسرے سرولیٹ پہ چلا جائے گا اور دوسرا سرولیٹ ریسپانس جنریٹ کرے گا انکلوڈ میں پہلا سرولیٹ ہی ریسپانس جنریٹ کرتا تھا تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ فارورڈ کا میتھڈ کیسے کام کرتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو کوڈ دکھانے سے پہلے اس کی آؤٹ پٹ دکھاؤں ہمارے پاس ایک simple H T M L page ہے جس پہ you can enter your name as well as salary from this H T M L page your request will be sub to our first servlet that servlet will extract the parameter salary and and and it it it it will will will calculate tax tax on by multiplying with certain percentage then then forward that request as as well value of calculated to the the second second servlet servlet generate an output for user تو پہلا ہمارا H H T T M M L L page page ہوگا سے ہماری ریکویسٹ گی ہمارے فرسٹ سرولیٹ کو جہاں پہ ہم ٹیکس کیلکولیشن کا کام کریں گے اور وہاں سے ہم جائیں گے سیکنڈ سرولیٹ کے اوپر جو کہ ہماری آؤٹ پٹ جنریٹ کرے گا اس کو کوڈ میں ذرا دیکھتے ہیں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس تین پیجز ہیں index dot H T M L first servlet dot Java یہ ایک فائل ہے اور سیکنڈ سرولیٹ ڈاٹ جاوا یہ ہمارے پاس فائل ہے index dot H T M L جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک فارم ہے فارم کے اندر ہم نے اپنے فرسٹ سرولیٹ کا یو آر ایل دیا ہوا ہے اس کے ایکشن ایٹریبیوٹ کے اندر so action to H T P colon slash slash local host colon eighty eighty four آپ اس سارے میتھڈ سے فیملیئر ہیں سرولیٹ فارورڈ یہ ہمارے جو ویب اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے فرسٹ سرولیٹ اور اس فارم کا نام ہے مائی فارم فارم کے اندر دو ہمارے پاس ٹیکس فیلڈس ہیں ایک ہماری ٹیکس فیلڈ نیم کے لیے ہے اور دوسری ٹیکس فیلڈ ہماری سیلری کے لیے ہے اس کے بعد ہماری ان پٹ سبمٹ بٹن ہے اور اس کے بعد ہمارا فارم کا ٹیگ کلوز ہوتا ہے اور باڈی کا ٹیگ کلوز ہوتا ہے اور ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ کلوز ہوتا ہے تو یہ تو تھا ہمارا index dot H T M L اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سرولیٹ ڈاٹ جاوا کے اندر کیا ہو رہا ہے فرسٹ سرولیٹ ڈاٹ جاوا کے ہم پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ میں آ جاتے ہیں پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر دیکھیں تو ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے سیلری کی ویلیو نکالی ہے آپ اس میتھڈ سے ملے رہے ہیں کہ جب کسی فارم سے ڈیٹا بھیجا جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں ان پیرامیٹرس کو جو فارم سے بھیجے گئے تھے ان پیرامیٹرس کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر والے میتھڈ کے تھرو اور گیٹ پیرامیٹر کو آپ پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہم نے جو سیلری والی فیلڈ تھی اس کی ویلیو نکالی ہے یہاں پہ ہمیں جو ویلیو ملے گی وہ in the form of a string ملے گی اور اس اسٹرنگ کو ہم کیونکہ ہم نے سیلری پہ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس اسٹرنگ کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں انٹیجر کے اندر اب سیلری ہمارے پاس انٹیجر کی فارم میں یا فلوٹ ڈبل جس فارم میں بھی آپ لینا چاہیں اس فارم میں آپ کے پاس آ جائے گی تو اس سیلری کے اوپر ہم ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں سیلری کے اوپر ہم نے ایک پوائنٹ ون فائیو سے اس کو ملٹیپلائی کر دیا ففٹین پرسینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ایک ٹیکس کیلکولیٹ کیا ہے یہ ٹیکس کی ویلیو آ گئی ہے اور ٹیکس کی ویلیو کو ہم نے ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ایک ایم ٹی اسٹرینگ اپینڈ کر کے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی انٹ ڈبل وغیرہ جو پریمیٹو ڈیٹا ٹائپ ہے کسی اور ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ اسٹرنگ کو کنکیٹینیٹ کیا جاتا ہے ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ چیز بھی اسٹرنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ اسٹرنگ میں ہم نے کیوں کنورٹ کیا ہے اور یہ جو اگلی لائن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ یہ کیا ہے یہ تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر آپ کو وہ پیرامیٹرس دیتی ہے جو کہ فارم سے آپ کے پاس آئے تھے تو فارم کے اندر جو ہمارے پاس ٹیکس فیلڈ تھیں سیلری کی فیلڈ تھی نیم کی فیلڈ تھی اگر ان کی ویلوز آپ لینا چاہتے ہوں تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے تھرو آپ لے سکتے ہیں اب یہ ریکویسٹ ہم نے فارورڈ کرنی ہے ایک دوسرے سرولیٹ میں اور یہاں پہ ہم نے ایک نیا ویلیو بھی کیلکولیٹ کیا جو کہ ٹیکس ہے تو اگر ہم اس ٹیکس کو بھی ریکویسٹ والے جو ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو ریکویسٹ والا آبجیکٹ ہے اس کے اندر رکھنا چاہیں تو ہمارے پاس ریکویسٹ کا ایک میتھڈ ہے سیٹ ایٹریبیوٹ تو ریکویسٹ کے اندر جو سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ ہے اس کے تھرو ہم ایڈیشنل ویلوز جو ہیں وہ ریکویسٹ والے آبجیکٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں in the form of key value pair جیسا کہ ہم ہیش ٹیبل یا ہیش میپ کے اندر ویلوز رکھتے تھے تو ریکویسٹ کا سیٹ ایٹریبیوٹ ہم میتھڈ کال کرتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کی ویلو اسٹور کر رہے ہیں جو پہلا آپ یہاں پہ ٹیکس دیکھ رہے ہیں ڈبل کوڈس کے اندر یہ ہماری کی ہے اور کی کے اگینسٹ ہم وہ ٹیکس اسٹور کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہم نے اسٹرنگ بنائی ہے ٹیکس ویلو کے نام سے اب آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا کہ ہیش ہیش یا میپس کے اندر ہم صرف آبجیکٹس اسٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا ٹائپس نہیں اسٹور کر سکتے تھے اس اسٹیج پہ تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیا ہے جو جاوا کی لیٹسٹ اے پی آئیز ہیں ان میں ایک فیچر ہے آٹو باکسنگ کا جو کہ یہ کام کر سکتا ہے آپ کے لیے خود بھی لیکن آئی سجیسٹ کہ یہاں پہ آپ اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیں اور پھر اس کے اندر اپنے سیٹ ایٹریبیوٹ میپ کے اندر آپ رکھیں تو ایسے تمام ایڈیشنل ویلیوز جو کہ آپ کے پیرامیٹرز نہیں ہیں جو کہ فارم سے آپ کو ریسیو نہیں ہوئے اور اگر آپ وہ ریکویسٹ والے آبجیکٹ کے اندر ان کی ویلیو سیٹ کروانا چاہتے ہیں تو ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ آپ کی ہیلپ کرے گا یہ دو چیزیں لیتا ہے ایک کی لیتا ہے اور ایک کی کے اگینسٹ ایک ویلیو لیتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک کی ہماری رکھتی ہے ٹیکس اور ٹیکس کے اگینسٹ اس کی ویلیو ٹیکس ویلیو رکھتی ہے اب یہاں تک اس سرولیٹ کی پروسیسنگ ہو گئی ختم اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم دوسرے سرولیٹ پہ موو کر جائیں جو کہ آؤٹ پٹ ہماری جنریٹ کرے یہ ایک لاجیکل یہاں پہ دیکھیں کہ دو سرولیٹ کے بیچ میں ڈیمارکیشن بھی ہوگی کہ یہ جو فرسٹ سرولیٹ ہے اس کا کام ہے صرف بزنس لاجک کو امپلیمنٹ کرنا یعنی کہ یہ صرف سیلری لے رہا ہے اور ٹیکس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے دے رہا ہے جو ہمارا سیکنڈ سرولیٹ ہے وہ اس کا کام ہے آؤٹ پٹ جنریٹ کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ سرولیٹ کے اندر ہم نے آؤٹ پٹ کو بالکل سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کسی ٹائپ کا آؤٹ پٹ پہ کام نہیں کیا وہ کام ہم جا کے کرتے ہیں سیکنڈ سرولیٹ پہ تو اس طرح سے آپ اپنے فنکشنس کو ڈفرینٹ سیولیٹس کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تو یہاں بھی بالکل ویسی جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے کام کیا ہے ہم پہلے اگر آپ نے ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ وہ آپ کی ہیلپ کرے گا ریکویسٹ ڈسپیچ کرنے کے لیے سیولیٹ کانٹیکٹ کا آبجیکٹ آپ ایک گیٹر کے تھرو لے سکتے ہیں جس کا نام ہے get servlet contact get servlet context کا میتھڈ جب کال ہوتا ہے ہم کا آبجیکٹ آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے کے کے کو نے ایس نام ویریبل میں رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ایس کانٹیکس کا get request dispatcher method call کیا ہے اور اس کو اس سرولیٹ کا ریلیٹو یو آر ایل دیا ہے جہاں پہ ہم اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں اب گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر کا میتھڈ ہمیں ایک ریکویسٹ ڈسپیچر ریٹرن کرے گا ریکویسٹ ڈسپیچر آر ڈی ہم نے اس کو نام دے دیا ہے اب جو ڈفرنس آ رہا ہے پچھلے والے کوڈ سے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے آر ڈی ڈاٹ انکلوڈ کیا تھا یہاں پہ آر ڈی ڈاٹ فارورڈ کر رہے ہیں اور یہاں کا جو ریکویسٹ اور ریسپانس تھا وہ اس کے اندر ایز اے پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آر ڈی ڈاٹ فارورڈ کے بعد ہم اس سیولیٹ کے اندر کوئی فردر پروسیسنگ نہیں کر رہے تو یہ میرا فرسٹ سرولیٹ کا کوڈ تھا یہاں سے میری ریکویسٹ فارورڈ ہو کے چلی گئی ہے میرے سیکنڈ سرولیٹ کو سیکنڈ سرولیٹ کے اندر آگے دوبارہ ہم پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر آتے ہیں پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر ہم نے سب سے پہلے اپنی کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کیا ہے رسپانس کی اس کے بعد رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کے تھرو ہم نے اپنا پرنٹ رائٹر والا آبجیکٹ لیا ہے جس کے تھرو ہم اپنی آؤٹ پٹ بنائیں گے request dot get parameter name ہم نے کیا ہے اور اسی طرح request dot get parameter salary کی ہے تو نیم اور سیلری ہم نے ریکویسٹ والے آبجیکٹ کے گیٹ پیرامیٹر والے میتھڈ سے لیے کیونکہ نیم اور سیلری ہمیں ایز اے پیرامیٹر پاس کی گئی تھی ایک فارم کے اندر سے ایک H T M L form کے اندر سے ٹیکس جو تھا وہ ہم نے خود کیلکولیٹ کر کے ایز این ایٹریبیوٹ سیٹ کیا تھا تو request dot get attribute tax کر کے ہمیں ٹیکس کی ویلو ملی ہے اب ٹیکس آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکس ویلو جو وہاں پہ ڈیٹا تھا وہ اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا تھا اس لیے ہم نے اس کو اسٹرنگ کے اندر کاسٹ کیا ہے تاکہ یہ اوریجنل ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ ہو جائے تو ہمارے پاس اب تین اسٹرنگ آ گئی ہیں دو پیرامیٹرس کے تھرو آئی ہیں اور ایک ایٹریبیوٹ کے تھرو آئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سیکنڈ سرولیٹ میں ہیں اوریجنل ریکویسٹ ہماری گئی تھی فرسٹ سرولیٹ کو لیکن کیونکہ فرسٹ سرولیٹ نے اس ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دیا ہے سیکنڈ سرولیٹ پہ تو سیکنڈ سرولیٹ کے اندر بھی اسی ریکویسٹ آبجیکٹ کو یوز کر کے ہم جو فرسٹ سرولیٹ کو ریکویسٹ میں نیم اور سیلری ایز اے پیرامیٹر گئے تھے وہ یہاں پہ بھی ہم ریسیو کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل کا کوڈ شروع کرتے ہیں جو کہ ہماری ایچ ٹی ایم ایل بناتا ہے اس کے اندر ہم نے اپنا سیکنڈ سرولیٹ لکھا ہے ویلکم لکھا ہے سیلری لکھا ہے اور ٹیکس کی ویلو دی ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنا آؤٹ ڈاٹ کلوز کیا ہے اپنی H T M L complete کرنے کے بعد یہ ہمارے سیکنڈ سرولیٹ کا کوڈ کمپلیٹ ہوا ہے اس کو اب کرتے ہیں ہم ایگزیکیوٹ ہم اپنا نام لکھتے ہیں اور سیلری کی ویلو دیتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے welcome Usman salary five thousand tax seven fifty یہ جو آؤٹ پٹ تھی یہ ہماری کہاں پہ جنریٹ ہوئی تھی یہ ہماری سیکنڈ سرولیٹ پہ جنریٹ ہوئی تھی یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یو آر ایل دیکھیں تو یو آر ایل میں فرسٹ سرولیٹ آ رہا ہے تو جب ریکویسٹ کو ڈسپیچ کیا جاتا ہے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ تو اوپر ٹاپ پہ یو آر ایل میں چینج نظر نہیں آتی یعنی کہ یوزر جو ہوتا ہے جو کلائنٹ ہوتا ہے اس سے یہ ریکویسٹ کی ڈسپیچنگ جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اس کو یہ پتا نہیں چلتا کہ آپ نے ریکویسٹ کو آگے کسی سرولیٹ پہ فارورڈ کر دیا ہے اس نے اپنی ریکویسٹ فرسٹ سرولیٹ کو بھیجی تھی اور اس کے خیال میں فرسٹ سرولیٹ نے ہی اس کو رسپانس جنریٹ کر کے دیا ہے تو انٹرنلی آپ نے اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ جو کیا تھا وہ یوزر سے ٹرانسپیرنٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی ریکویسٹ ڈسپیچنگ کا دوسرا میتھڈ سیکھا ہے آپ ریکویسٹ کو فارورڈ کیا ہے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ کے اوپر اور آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے سرولیٹ سے آؤٹ پٹ ہماری جنریٹ ہوئی ہے ڈفرینٹ سرولیٹس پہ ہم اپنا پوری پروسیسنگ کو بریک اپ کر سکتے ہیں ہر سرولیٹ کچھ اسپیسیفک کام کر رہا ہو سکتا ہے اور پھر ہم اپنی آؤٹ پٹ اسی طرح کسی خاص سرولیٹ سے جنریٹ کرا سکتے ہیں تو سرولیٹ کے اندر ہمیں موو کرنا آ گیا ہے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ کیسے جانا ہے دوسرے سے تیسرے پہ کیسے جانا ہے تیسرے سے چوتھے پہ کیسے جانا ہے کہاں سے رسپانس جنریٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ رسپانس ریڈائریکشن میں اور ریکویسٹ ڈسپیچنگ میں تھوڑا سا ایک ڈفرنس ہے ریکویسٹ ڈسپیچنگ میں جو اوریجنل ریکویسٹ یوزر نے بھیجی ہوتی ہے وہی ریکویسٹ آگے آگے فارورڈ ہوتی چلی جاتی ہے جبکہ رسپانس ریڈائریکشن میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ رسپانس ڈاٹ ریڈائریکٹ کرتے ہیں تو یوزر نے جو ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے اس ریکویسٹ کو اسکوپ ختم ہو جاتا ہے وہ ریکویسٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے ایک نیا نئے پیج کو ایک نئی ریکویسٹ جاتی ہے پرانی ریکویسٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا تو تھوڑا سا آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے کہ ریکویسٹ ڈسپیچ کے اندر پچھلی ریکویسٹ ہی آگے چلتی جا رہی ہے اس لیے جو ڈیٹا شروع میں ہمارے پاس آیا تھا وہ آپ نے دیکھا ہے جو ڈیٹا ہم نے فرسٹ سرولیٹ کو بھیجا تھا ہم نے سیکنڈ سرولیٹ پہ جا کے بھی وہ ڈیٹا ریٹریو کیا ہے جبکہ رسپانس ڈائریکشن میں ایسا پاسبل نہیں ہے رسپانس ڈاٹ ری ڈائریکٹ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنے کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسپانس جب آپ نے جنریٹ کرنا ہو تو آپ کسی H T M L page پہ بھی اس کو ریڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو H T T P servlet request اور H T T P servlet response کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ سرولیٹ ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ یوزر سے سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ہمیں لے کر دیتی ہے سارا ڈیٹا ہم اس میں سے پیرامیٹرز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے ہیں اور H T T P servlet response کا جو آبجیکٹ ہے it helps us in generating response and sending it back to the user یہاں پہ میں ذرا چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ تھوڑا سا ریکیپ کریں ریکویسٹ اور H T T P servlet request اور H T T P servlet response کے امپورٹنٹ میتھڈس کا جو ابھی تک ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ ریکویسٹ اور ریسپانس ہم نے کافی یوز کیے ہیں تو تھوڑا سا ایک ریکیپ کریں کیونکہ کون سے کچھ ایسے میتھڈ ہیں جو کہ ہم ابھی تک یوز کرتے چلے آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں ہم H T P servlet request کے کچھ میتھڈ دیکھ رہے ہیں اس میں سیٹ ایٹریبیوٹ کا ایک میتھڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ اسٹرنگ اور آبجیکٹ لیتا ہے اسی طرح گیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ اسٹرنگ لیتا ہے یہ بھی ہم نے H T P servlet request پہ یہ میتھڈ استعمال کیا ہے it stores and attribute in this request as a key value pair attributes are reset between request request often use in conjunction with dispatcher یہ جو تین باتیں یہاں کہی گئی ہیں یہ تین باتیں ابھی ہم نے یوز کر کے دیکھی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیٹ ایٹریبیوٹ کا جو میتھڈ ہے یہ دو کی لیتا ہے اور اس کے اگینسٹ ویلو لیتا ہے کی یہاں پہ دیکھیے گا کہ ایز اے اسٹرنگ جاتی ہے اور ویلو جو ہے اس کے اگینسٹ وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے یہاں پہ آپ کو ابھی اسٹرنگ جب ہم نے یہ سیٹ ایٹریبیوٹ کیا تھا تو کی ہماری تھی ٹیکس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹرنگ تھی اور it stores an attribute in this request as a key value pair فارم یہ بات یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوگی ایٹریبیوٹس آر ری سیٹ اور سیٹ بٹوین ریکویسٹ اب نے دیکھا تھا کہ فرسٹ سیولٹ کے اوپر آ کے ہم نے ایک نیا ایٹریبیوٹ وہاں پہ سیٹ کیا تھا often use in with request dispatcher یہ بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اس کو اکثر ریکویسٹ اسپیچر کے ساتھ ہی یوز کیا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب ریکویسٹ کو ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں تبھی ہی اکثر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس ریکویسٹ آبجیکٹ کے اندر میں کچھ نئی ویلوز بھی ایڈ کر دوں اب اگر آپ نے وہ نئی ویلوز ایڈ کرنی ہے تو پھر سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ آپ کے کام آئے گا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس H T P servlet request کے امپورٹنٹ میتھڈ ہیں وہ ہے گیٹ میتھڈ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کے پاس جو ریکویسٹ آئی ہے ایچ ٹی پی ریکویسٹ وہ کس میتھڈ کے تھرو آئی ہے گیٹ پوسٹ یا باقی ہم نے ایچ ٹی پی کے ڈفرنٹ ریکویسٹ کے میتھڈ دیکھے تھے وہ کس کے تھرو آئی ہے تو وہ یہاں سے آپ کو پتا چل سکتا ہے گیٹ میتھڈ کے through get request U R L request کے اندر کیا میجر یو آر ایل تھا جس کے اوپر وہ ریکویسٹ آئی تھی وہ get request U R L کے تھرو آپ کو مل سکتا ہے گیٹ پروٹوکول ریکویسٹ کا پروٹوکال کیا ہے ایچ ٹی پی ہے ایچ ٹی پی ایس ہے کون سا ورژن وہ یوز کر رہی ہے پروٹوکال کا یہ یہاں سے پتا چل سکتا ہے سملرلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایچ ٹی پی کے اندر بہت سارے ہیڈرز ہوتے ہیں ریکویسٹ میں تو اگر آپ ان سارے ہیڈرز کے نام دیکھنا چاہیں تو گیٹ ہیڈر نیمز کا جو میتھڈ ہے یہ آپ کو ایک نیومریشن ریٹرن کرے گا جس نیومریشن کے اوپر آپ لوپ کر کے ون بائی ون سارے ہیڈرز کے نام دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان ہیڈرز کی ویلیوز دیکھنا چاہیں تو گیٹ ہیڈر کا میتھڈ ہے جو کہ ہیڈر کا نام لیتا ہے اور اس ہیڈر کی اگینسٹ آپ کو ویلیو دے دیتا ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہم نے ہیڈرز دیکھے تھے جیسا کہ ہوسٹ ایک ہیڈر ہوتا ہے یوزر ایجنٹ ایک ہیڈر تھا کس ٹائپ کی یہ چیزیں ایکسیپٹ کرتے فائلز ایکسیپٹ کر سکتا ہے اس کی لینگویج کون سی ہے ایکسیپٹنس کی آپ کے براؤزر کی کون سا کریکٹر سیٹ ایکسیپٹ کرتا ہے تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیڈرس تھے اگر آپ نے ان ہیڈرز کی ویلیوز دیکھنی ہو تو آپ ایک ایک کر کے ہیڈر کا نام پاس کریں اور یہ آپ کو ہیڈر کی ویلیوز دے دے گا تو H T P servlet request کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں آپ کوئی بھی جو بھی آپ کی ریفرنس بک آپ استعمال کر رہے ہوں گے اس کے اندر اس کی بہت ساری ایگزامپلس مل جائیں گی ایک ریفرنس بک جیسے کہ core Java and J S Ps ہے یہ online free available book ہے اس کے اندر آپ سارے میتھڈس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی مل جائیں گے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو ان کو دیکھنے میں اسی طرح ہمارے پاس H T P servlet response ہے H T P servlet response کے کچھ امپورٹینٹ میتھڈ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے شو کر رہے ہیں سیٹ کنٹینٹ ٹائپ ہم نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے تو سیٹ کنٹینٹ کا ایکچولی میتھڈ جو ہوتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے براؤزر کو کہ جو ہم آؤٹ پٹ بھیج رہے ہیں وہ آؤٹ پٹ کیا ہے اور براؤزر اکارڈنگلی اس آؤٹ پٹ کو رینڈر کرتا ہے تو اگر ہم براؤزر کو بتاتے ہیں کہ جو ہم آؤٹ پٹ بھیج رہے ہیں یہ ٹیکسٹ سلیش پلین ہے تو یہ اس کو پلین ٹیکسٹ کے طور پر رینڈر کرتا ہے اگر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل ہے تو وہ اس کو ایچ ٹی ایم ایل کے طور پر رینڈر کرتا ہے ایکس ایم ایل بتائیں گے تو as an X M L render کرے گا اس طرح اگر آپ کوئی اپلیکیشن اوپن کرنا چاہتے ہیں براؤزر کے اندر کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی ویب سائٹ پہ کوئی فائل اوپن کرتے ہیں تو آپ کا براؤزر ایڈو بیکروبیٹ بیٹ کھول دیتا ہے یا مائکروسافٹ ایکسل کھول دیتا ہے یا ورڈ کھول دیتا ہے تو آپ یہاں پہ اس ایپلیکیشن کو بھی انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ کس ایپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہ جو ہم اپنے سرولٹ کے کوڈ کے اندر براؤزر کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس ٹائپ کا کانٹینٹ بھیج رہے ہیں تو وہ جو اسٹرنگ ہم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکچولی کہلاتی ہے مائم ٹائپ تو مائم ٹائپ ہم یہاں پہ اپنی سیٹ کرتے ہیں اور براؤزر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ مائم ٹائپس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم کوئی ایسی مائم ٹائپ جنرلی سیٹ کرتے ہیں جس کو براؤزر سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ مائم ٹائپس کیا ہیں اور کون کون سا آپ کا براؤزر سپورٹ کرتا ہے جنرلی براؤزر کی ڈاکیومنٹیشن آپ کو بتائے گی کہ براؤزر کون کون سی مائم ٹائپ سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو بک ابھی ہم نے ریفرنس بتائی ہے اس بک کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو پورے ٹیبلس آپ کو مل جائیں گے جو کہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے سملرلی آپ جو کانٹینٹ بھیج رہے ہیں اس کانٹینٹ کی لینتھ کیا ہے اس کا ہیڈر کتنا ہے سیٹ کانٹینٹ لینتھ وغیرہ کے تھرو آپ یہ چیزیں بتا سکتے ہیں اپنے کانٹینٹ کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوکیز کو کوکیز کو ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں اسی طرح آپ نے رسپانس کا سینڈ ریڈائریکٹ میتھڈ بھی دیکھا ہے جو کہ آپ کے رسپانس کو ایک نئے پیج پہ ریڈائریکٹ کر دیتا ہے تو یہاں تک ہم نے اپنا دیکھا ہے ریکویسٹ اور رسپانس ماڈل ہم نے سرولیٹس کے اوپر بات کیا جس میں ہم نے H T P servlet request اور H T P servlet response کو تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھا ہے ریکویسٹ رسپانس کے ڈفرینٹ امپورٹنٹ میتھڈس ڈسکس کیے ہیں ریکویسٹ اور رسپانس کو ریڈائکٹ کرنے کے طریقے سیکھے ہیں ریکویسٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا طریقہ سیکھا ابھی سارا ہم کام سرولیٹس کے اندر ہی کر رہے ہیں سرولیٹس میں آپ یہ بھی چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جب H T M L generate کر رہے ہیں وہ H T M L generate کرنا کافی مشکل کام ہے اور سرولیٹ لکھنے کے لیے اچھی خاصی جاوا کوڈنگ بھی آنی چاہیے چالا ایک دو لیکچرز میں جب ہم اپنے سرولیٹ کو وائنڈ اپ کریں گے تو پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی ایزیئر سولوشنس اویلیبل ہیں سرولیٹس یہاں پہ پڑھانے کی ان وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن بلڈ اپ ہو جائے آپ کو پتہ چلے کہ چیزیں ایوالو کیسے ہوئی ہیں کیسے پہلے ایک اے پی آئی آئی اس کے پر نئی اے پی آئی آئی اور اس کے پر فردر کام ہوا سرولیٹس پہ تھوڑی دیر اور بات کرتے ہیں یہ جو ابھی ہم کانسیپٹ ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنے کا کانسیپٹ ڈسکس کیا ہے یہ خالی سرولیٹ سے ہی ریلیٹڈ نہیں ہے یہ باقی جگہ پہ بھی ہوگا ہو سکتا ہے تھوڑا سا سینٹیکس بدل جائے کچھ میتھڈ کا نام تھوڑا سا بدل جائے لیکن کانسیپٹ بالکل ایسے ہی چلے گا ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ اب ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ کانسیپٹ جو ہے کسی بھی سبسٹینشیل ویب اپلیکیشن کے اندر امپلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہوتا ہے اور آپ بھی جو بھی نارمل ویب اپلیکیشن بنائیں گے اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی یہ کانسیپٹ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہا ہوگا اور وہ کانسیپٹ ہے سیشنز کا تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتے ہیں سیشن سیشن کی ضرورت کیوں ہے وجہ کیا ہے اور سیشن کیا ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں ان ساری باتوں کو آج ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اسی پہ کنٹینیو کریں گے اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے تو ہم تھوڑا سا اسٹارٹ لیتے ہیں سیشنس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سیشنس کیا چیز ہوتی ہے سیشن ٹریکنگ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ ایچ ٹی پی پروٹوکول پہ پہلے بات کرتے ہیں ایچ ٹی پی پروٹوکول کہا جاتا ہے کہ it's a stateless protocol یہ اسٹیٹ لیس پروٹوکول کیا ہوتا ہے اگر آپ کھڑے ہوں اور میں آپ کو ایک چٹکی کاٹوں اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ کاٹو اور آپ کو یہ یاد ہو کہ پچھلی چٹکی بھی میں نے ہی آپ کو کاٹی تھی تو یہ آپ اپنی اسٹیٹ مینٹین کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک کام اسی صاحب نے پہلے کیا اب یہی کام یہ دوسرے صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ پہلی چٹکی میں نے کاٹی اب دوسری کاٹی اب آپ کو یہ بھول گئے کہ پچھلی بھی میں نے کاٹی تھی تو یہ آپ نے اسٹیٹ لیس ہو گیا یعنی کہ پچھلی چیز آپ بھولتے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی جو ہے پروٹوکول وہ اپنی اسٹیٹ مینٹین نہیں کرتا یعنی کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ جو دو تین چار پانچ چھ سات ریکویسٹ اس کے پاس آئی ہیں کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے آپ آپ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ہاٹ میل پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جی میل پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کتنے پیجز اوپن کرتے ہیں کئی پیجز اوپن کرتے ہیں پہلے آپ نے جناب جا کے لاگ ان دیا اس کے بعد آپ نے کمپوز کے بٹن کو ہٹ کیا اس کے بعد آپ نے ای میل لکھی اس کے بعد آپ نے سینڈ کے بٹن کو ہٹ کیا تو بہت ساری ریکویسٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پتا ہے ویب سرور کو کہ میں نے ہی لاگ ان کیا ہے میں نے ہی کمپوز کے بٹن کو ہٹ کیا ہے میں نے ہی سینڈ کے بٹن کو بھی ہٹ کیا ہے لیکن ایچ ٹی بی پہ اگر پیورلی ہم بات کریں تو ایچ ٹی ڈی بی میں کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے کہ وہ ویب سرور یہ یاد رکھ سکے کہ یہ صاحب نے ہی تینوں ریکویسٹ جنریٹ کی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے اب جب آپ کسی ویب اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس انٹریکشن کے اندر آپ کئی دفعہ اس ویب اپلیکیشن کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن میں کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہ آپ کی پچھلی ریکویسٹ کو نیکسٹ ریکویسٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا نیکسٹ ریکویسٹ کو اس سے نیکسٹ ریکویسٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا تو گویا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ مینٹین کی جائے H T T P state maintain کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا تو جو سیشن ٹریکنگ کا میکینزم ہے یہ جو سیشن ٹریکنگ ہے یہ بیسیکلی جو ایچ ٹی ٹی پی ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے اس کے اندر اسٹیٹ مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اسٹیٹ مینٹین کی مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی کے لیے کچھ ہمیں کام کرنے پڑیں گے کچھ چیزیں کہیں اسٹور کرنی پڑیں گی کبھی کلائنٹ پہ یا شاید کبھی سرور پہ اور تو وہ چیزیں کیا ہیں وہ کس طرح سے ہم اسٹور کرتے ہیں ان ساری باتوں ان ساری چیزوں کی ڈسکشن ہے ہماری سیشن ٹریکنگ کے ٹاپک میں تو سیشن سیشن ٹریکنگ جو ہے یا سیشن مینٹین کرنے کا جو ٹاپک ہے اٹ ول شو یو کہ how stateless protocol such as H T P can be made to save your states to in session تو سیشنس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے ایک یوزر کا جو کنٹینیوس سیشن ہوتا ہے ویب اپلیکیشن کے ساتھ اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے ایچ ٹی پی پروٹوکول کے اندر تو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو سلائڈ ہے وہ بتا رہی ہے کہ H T T P is a stateless protocol every request is considered independent of every other request دو ریکویسٹ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ H T T P protocol کو پتا نہیں چلتا H T P is stateless protocol every requested independent of every other request جیسے کہ ڈسکس کیا کہ ایچ ٹی بی میں رکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے many web application need to maintain a conversational state with a کلا shopping cart is a classic example جب آپ چیزوں کو خرید رہے ہوتے ہیں ویب کے اوپر آپ گئے امیزون ڈاٹ کام پہ آپ نے ایک کتاب لی اب آپ نے دوسری کتاب لی اب آپ نے تیسری کتاب لی یہ ساری کتابیں آپ کی شاپنگ کارٹ میں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جاوا کی کتاب خریدی ہے اور اب آپ نے اوریکل کی کتاب خرید لی ہے تو وہ بھول گیا کہ جاوا کی کتاب بھی خریدی ہے تو shopping cart is a classic example اس کے علاوہ بھی ساری جتنی بھی آپ ویب اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں جنرلی ان میں اسٹیٹ مینٹین ہو رہی ہوتی ہے جیسے آپ کا کورس رجسٹریشن سسٹم ہے یا وی یو کے اوپر آپ لاگ ان ہوتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوسلی آپ کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی کنورسیشن چل رہی ہے سرور کو پتا ہے کہ آپ نے پچھلی بات کیا کی تھی اس پچھلی بات کے جواب میں وہ آپ کو اگلی بات بتاتا ہے اور اگلی سے اگلی بات بتاتا ہے سیشن ویسے تو ہوتا کیا ہے یہ ایک جنرل سا کوشچن ہے جو یوزر ایک دفعہ میں بیٹھ کے اپنے براؤزر کے تھرو انٹریکشن کرے گا آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ that is one session session کا معنی وہی ہے جو کہ عام زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ کلاس میں ایک بیٹھ کے جو آپ نے پورا لیکچر اٹینڈ کیا ہے وہ آپ کا ایک سیشن ہے آپ نے فون پہ کسی سے بات کی ہے تو ایک دفعہ میں جو آپ نے جتنی بات کی ہے جس کے بعد آپ نے فون رکھ دیا وہ آپ کی ایک کال کا سیشن ہے تو اسی طرح آپ براؤزر کے تھرو اپنی جو ویب اپلیکیشن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک سیشن ہے اور اس سیشن کے اندر آپ جتنی بھی ریکویسٹ بھیج رہے ہیں ایچ ڈی پی ان ساری ریکویسٹ کو علیحدہ علیحدہ سمجھتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایچ ٹی پی ان ریکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ کر سکے تو یہ سیشن ٹریکنگ کی پرابلم ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم ہے کنٹینیوٹی پرابلم آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ یوزر کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یوزر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس نے ایک ویب سائٹ کھولی اس پہ اس نے ایک بک کو شاپنگ کارٹ میں ایڈ کیا شاپنگ کارٹ میں ایڈ کرنے کے بعد وہ دوبارہ پیج پہ واپس آیا دوبارہ پیج پہ واپس آنے کے بعد اس نے دوسری بک کو شاپنگ کارٹ میں ایڈ کیا شاپنگ کارٹ میں دوسری کتاب کو ایڈ کرنے کے بعد اس نے آ کے پیج پہ اپنا بلنگ ایڈریس دیا اب اگر آپ سوچیں کہ ایچ ٹی ٹی پی ان ریکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ نہ کرے یہ بھول جائے کہ بھئی یہ بلنگ ایڈریس اس کا ہے جس نے پچھلی دو کتابیں ایڈ کی ہیں تو کیا آپ کی اپلیکیشن کا حشر ہو تو اسی چیز کے لیے سیشن مینٹین کرنا ضروری ہے اب اس نے بلنگ ایڈریس دینے کے بعد اپنا آرڈر سبمٹ کیا اور لاگ آؤٹ ہو گیا تو یہ جو چار پیجز پہ اس نے انٹریکشن کی ہے ہمیں ان چاروں پیجز کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے ان ساری ریکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے اور یہ سیشن ہے سو یوز thinks that choices made on page one are remembered on page three یعنی کہ پیج ون پہ اس نے جو جاوا کی کتاب سلیکٹ کی تھی وہ پیج تھری پہ بلنگ ایڈریس دیتے ہوئے بھی اس کے پاس اویلیبل ہے پیج ٹو پہ اس نے جو اوریکل کی کتاب سلیکٹ کی تھی وہ پیج تھری پہ بلنگ ایڈریس دیتے ہوئے اس کی شاپنگ کارٹ میں ایڈڈ ہے so user thinks that choices made on page one two are remembered on page three and so on H T P less request from same user do not necessarily come in adjacent request یہ بہت امپورٹنٹ ہے وجہ ہے کہ H T P stateless کیوں ہے کیونکہ ویب سائٹ کو خالی آپ ہی تو استعمال نہیں کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں اب جب آپ نے پیج ون ہٹ کر کے جاوا کی کتاب ایڈ کی ہے تو اسی وقت ہو سکتا ہے کسی اور صاحب اوریکل اور یا مائکروسافٹ کی کسی کتاب کی ریکویسٹ بھیجی اب ایچ ٹی پی کو کیسے پتا چلے گا کہ ان دونوں ریکویسٹ میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں ریکویسٹ میں کوئی تعلق ہے بھی نہیں آپ کی ریکویسٹ علیحدہ ہے ان کی ریکویسٹ علیحدہ ہے اس لیے ایچ ٹی پی کو as a stateless protocol بنایا گیا ہے کہ جس میں سرور ہر ریکویسٹ کو انڈیویجلی ٹریٹ کرتا ہے علیحدہ سے دیکھتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرور کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سرور سمجھتا ہے کہ مجھے ہر ریکویسٹ ایک ڈفرنٹ یوزر سے آ رہی ہے ایک ڈفرنٹ کلائنٹ سے آ رہی ہے تو اس لیے وہ ساری ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹریٹ کرتا ہے ہر ریکویسٹ کو دوسری ریکویسٹ سے علیحدہ ٹریٹ کرتا ہے لیکن ایک یوزر جو کنٹینیوسلی ریکویسٹ بھیج رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ریکویسٹ جو ہے سرور ان کو جانے ان کو یاد رکھے ان کو آپس میں ریلیٹ کرے اور اس کام کے لیے سیشن کو مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ پرابلم کانٹینیوٹی کی ہے جس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں سیشن کو اپنے ٹریک کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سیشن کی امپورٹینس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سیشن کیوں اتنے امپورٹینٹ ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مسلسل ایک کلائنٹ کی ریکویسٹ کے اندر ریلیشن شپ رکھنے کے لیے سیشن ٹریکنگ کی ضرورت پڑتی ہے سیشن ٹریکنگ کیسے کرتے ہیں اور سیشن ٹریکنگ کے کیا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اور ان کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے جس میں بہت سارے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں کوکیز ہیں U R L rewriting ہے ہڈن فارم فیلڈز ہوتی ہیں اور ان سب کے اوپر کئی دفعہ ہمیں higher level A P Is مل جاتی ہیں جو کہ ہمارے سیشنز کو ٹریک کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں تو یہ سیشن کو کیسے ٹریک کیا جاتا ہے سیشن کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ہمارا امپورٹنٹ لیکچر ہے اور ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ اس ساری چیزوں کو لے کے چلے گا تو سیشن ٹریکنگ کے اوپر ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے تب تک آپ ذرا یہ سرولیٹس کے ساتھ اپنے آپ کو فیملیئر کریں اس ریکویسٹ کو ایک دوسرے سرولیٹ پہ بھیجیں ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرائیں فارم سے ریکویسٹ بھیجیں سرولیٹ کو پیرامیٹرز نکال کے دیکھیں ڈیٹا بیس کو بھی کنیکٹ کر کے دیکھیں ڈیٹا بیس کی کنیکٹیوٹی ابھی تک میں نے کسی ایگزامپل میں نہیں کرائی یہ زیوم کرتے ہوئے کہ آپ کو ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنا آتا ہے جب آپ کسی سرولیٹ میں ہیں وہاں سے آپ ڈیٹا بیس کا کنیکشن اوپن کر کے ڈیٹا بیس سے ویلوز بھی ریٹریو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں ہم سیشن ٹریکنگ کو لے کر آگے بڑھیں گے سیشن ٹریکنگ پہ فردر بات چیت ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ